يا يا أيها أيها الناس اتقوا اتقوا ربكم الذي الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الله الله تساءلون به والأرحام إن كان عليكم رقيبا الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا لكم لكم أعمالكم ويغفر ذنوبكم ومن يطع الله الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل وكل وكل محدثة بدعة بدعة ضلالة ضلالة في النار فأعوذ بالله السميل عليه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وقال أيضا وإن كنتم جنبا فاتحروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فيمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد يريد الله الله الله ليجعل عليكم عليكم من حرج ولكن ليطهركم وليتم نعمته لعلكم تشكرون وقال رسول صلى عليه وآله وسلم ثلاث كفارات انتظار الصلاة الصلاة بعد الوضوء في السفرات ونقل الأقدام إلى الجماعات رواه التبراني الباني رحمة الله عليهما جميعا رات اور دن کے آنے جانے میں موسم کی تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں یہ اللہ رب العالمین کا کائناتی نظام ہے کہ وقت بدلتا رہتا ہے کمال اور ثبات اور دوام اور ہمیشہ اللہ رب العالمین کے لیے ان نفی حل کے ولد ولدی وختلاف اللہ آیات الباب آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا مالک ہے دنیا کا نظام اللہ العالمین چلانے والا ہے دنیا کے اندر ایک پتا بھی اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر نہیں گرتا رات اور دن یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے آتے اور جاتے ہیں رات آتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے سورج نکلتا ہے دن کی شروعات ہوتی ہے دن بھی ڈوب جاتا ہے رات کی شروعات ہوتی ہے اس طریقے سے انسان کی عمر تمام ہوتی ہے اور وقت کے بدلنے میں رات اور دن کے آنے جانے میں وقت کی تبدیلی ہوتی ہے اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں اللہ رب العالمین نے دنیا کا ایک ہی موسم نہیں رکھا ہے بلکہ دو موسم رکھا ہے ایک جاڑے کا موسم ایک گرمی کا موسم ایک موسم اگر رہے تو انسان کے اندر اکتاہٹ آ سکتی ہے لہذا اللہ رب العالمین کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ موسم بھی بدلتے رہتے ہیں تاکہ انسان ایک ہی موسم سے پریشان نہ ہو جائے اور نہ ہی ایک ہی موسم سے انسان اکتااہٹ کا شکار ہو جائے انسان کی زندگی بھی ایسی ہے کبھی انسان بیمار ہوتا ہے کبھی اس کو صحت ملتی ہے فخر و فاقہ کے دور سے گزرتا ہے اللہ تعالیٰ مالداری دیتا ہے عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے موت اور زندگی کا مالک اللہ رب العالمین ہے سب کچھ اسی کے ہاتھ میں دے خیر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہر خیر ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں دوام کسی کے لیے نہیں ہمیشہ کسی کے لیے نہیں ہے دوام اللہ رب العالمین کے لیے اگر اس پر ہم غور کریں تو ہمارے لیے بہت ساری نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں جاڑے کی شروعات ہونے والی ہے جاڑے کو عربی زبان میں شتا کہتے ہیں اور سیتا کا لفظ قرآن میں ایک بار سورہ قریش کے اندر آیا ہوا ہے سورہ قریش تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوگی نہیں یاد ہے تو یاد کرنی چاہیے چھوٹی سی صورت ہے بے علاف قریش علاف رحمت سیتا فلی عبد احمدور بہاد البعید اللہ جو خوف اس میں اللہ رب العالمین نے گرمی اور سردی کا ذکر کیا ہے اور حقیقت میں دنیا کے اندر دو ہی موسم ہوتے ہیں گرمی اور سردی ہی اس لیے وہاں مالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اشتا سطح الصنا و سعیف الصوحا کہ سردی آدھا سال اور گرمی آدھا سال یہی دو حقیقت موسم ہوتے ہیں بارش کوئی الگ سے موسم نہیں ہے اسی لیے بارش کہیں گرمی میں ہوتی ہے کہیں سردی میں ہوتی ہے اصل موسم دو ہی ہوتے ہیں گرمی اور سردی کا تو سردی کی شروعات ہو رہی ہے اسی کی مناسبت سے چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جاڑے کے مسائل یا جاڑے کے تعلق سے دین اسلام کے اندر ہمارے لیے کیا رہنمائی کی گئی ہے اور اس کے اندر ہمارے لیے کیا عبرتیں اور نصیحتیں موجود ہیں ان میں ان پر انسان کو غور کرنا چاہیے میرے بھائیوں ٹھنڈی اللہ ابراہین کی طرف سے بہت بڑی غنیمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کے سور صلی اللہ وسلم حدیث السول الشتہ الباردہ مرسد احمد کی حدیث ہے حسن رہے رہی سلسلہ شہیہ ام رحمۃ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ شتا کے موسم میں جاڑے کے موسم میں روزہ رکھنا یہ ٹھنڈی غنیمت ہے آپ دیکھیں جاڑے میں رات لمبی ہوتی دن چھوٹا ہوتا ہے رات میں انسان کی نیند پوری ہو جاتی ہے انسان آپ لیل پڑتا ہے دل چھوٹا ہوتا ہے جلدی سے دن گزر جاتا ہے انسان روزہ رکھ لیتا ہے نہ اسے بھوک کا احساس ہوتا ہے نہ اسے پیاس کا احساس ہوتا ہے تو جو جاڑے کا موسم ہے بہت بڑی غنیمت ہے اللہ العالمین کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں جو اللہ العالمین کی عبادت کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی نعمت اور فضل اللہ کا کہ انسان دن میں روزہ رکھ لے چھوٹا سا دن ہے اس کو احساس تک نہیں ہوگا رات لمبی ہوتی ہے قیام لیل پڑے تو یہ غنیمت ہے اہل ایمان کے لیے اللہ کے نیک بندوں کے لیے کہ انسان اس کا اہتمام کرتا ہے سلب صالحین صحابہ تعلیم طب تعویل جو اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں باقاعدہ جاڑے کے انتظار کیا کرتے تھے کہ جاڑی جاڑا کے موسم آئے گا تو اسے ہم فائدہ اٹھائیں گے دن میں روزہ رکھیں گے رات کے اندر قیام کریں گے تحجد پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے قرآن کی تلاوت کریں گے تو باقاعدہ اس کا وہ انتظار کیا کرتے تھے جاڑی کے موسم کا تو جاڑا اللہ ابراہمی نے عطا کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی غنیمت ہے ہمارے اور آپ کے لیے اور ہر اس شخص کے لیے جو اللہ رب العالمین کی بات کرنا چاہتا ہے اور اس موسم سے فائدہ حقیقی معنوں میں اٹھانا چاہتا ہے حقیقی معنوں میں اس موسم سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے سردی کے موسم میں وضو کرنا انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے لیکن انسان اگر وضو کرتا ہے یہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے سردی کے موسم میں کہ پانی ٹھنڈا ہے اور انسان کو وضو کرنا ہے اور انسان وضو کرتا ہے تو اسی صورت میں یہ چیز اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلاۃ صلاحت الکفارات تین چیزیں ایسی ہیں جو کفارہ ہیں گناہوں کو مٹا دینے والی چیزیں ہیں انتظار الصلاح بعد الصلاح نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا ہم تو نماز ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں کہ کب نماز ختم ہو جائے کب مسجد سے بھاگیں اسے جو سب سے بعد میں آتا ہے سب سے پہلے مسجد سے نکل جاتا ہے دروازے پر کھڑا رہے گا امام سلام پھیرے گا فوراً مسجد سے نکل جائے گا یہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا چاہیے کہ نماز کا وقت کب آئے گا تاکہ ہم نماز پڑھے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں انسان جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بےحد قریب ہوتا ہے اس لیے سجدے کی دعائیں اللہ اباب میں قبول فرماتا ہے تو انسان اس کا انتظار کرتا ہے کس چیز کا نماز کا تو نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ گناہوں کو مٹا دینے والی چیز ہے وہ اس باب الردو سے برأ اور سخت سردی میں اچھی طریقے سے اردو کرنا بہترین طریقے سے اردو کرنا بہترین طریقے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان خوب پانی استعمال کرے اور اشراف کرے فضول خرچی کرے اس کا مطلب نہیں ہے کیونکہ پانی زیادہ استعمال کرنا اشراف ہے ہمارے بھی اسے منع فرمایا انسان اپنے کسی بھی عضو کو تین بار سے زیادہ نہیں دھل سکتا ہے تین بار دھل سکتا ہے بس سے زیادہ نہیں دھل سکتا ہے اب انسان چار مرتبہ دھلے پانچ مرتبہ دھلے خوب پانی استعمال کرے یہ صحیح نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین سو ملی لیٹر سے آپ جو ہے اردو کر لیا کرتے تھے اور ڈھائی لیٹر میں آپ جو ہے غسل کر لیا کرتے تھے ایک پاؤ پانی سمجھ لیجیے تین سو ایم ایل کتنا ہوتا ہے چھوٹا سا بہت معمولی پانی ہے آپ اس میں اردو کر لیا کرتے تھے آج تو ہماری کلی بھی اس کے اندر نہیں ہوتی ہے ہمارا ہاتھ بھی ایک نہیں دھل پاتا ہے اتنے پانی میں ٹوٹی کھول دیتے ہیں پانی گرتا رہتا ہے انسان بات چیت کرتا رہتا ہے ہاتھ کو دھلتا رہتا ہے چہرے کو دھلتا رہتا ہے بار بار دھلتا رہتا ہے ہمارے بھی سرنا سے ہے آپ نے کہا جسے تین بار سے زیادہ کیا فقط اصا و اصرف اس نے غلط کیا اور پانی کا ناجائز استعمال کیا اصراف کیا اس نے پانی اللہ کی بڑی نعمت پانی بڑی نعمت ہے آپ بھوکے کئی مہینے رہ سکتے ہیں لیکن بغیر پانی کے آپ دو دن نہیں رہ سکتے تین دن نہیں رہ سکتے بہت بڑی نعمت ہے پانی اللہ حمران تو آپ وضو کر رہے ہیں تو بھی یہ نہیں کہ آپ خوب پانی کا استعمال کریں کھول دیں ٹوٹی پانی بہتا رہے گرتا رہے بات چیت کرتے رہے لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں وضو بھی کر رہے ہیں وضو کے دوران بات چیت کرنا منع نہیں ہے لیکن بات چیت میں انسان مصروف ہو جائے ٹوٹی کھول کر کے رکھے پانی گرتا رہے یہ چیز منائے اس سے انسان کو بچنا چاہیے تو آپ فرماتے ہیں کہ سخت سردی کے اندر اچھی طریقے سے وضو کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس طریقے پر وضو کرنا یہی باب الوضو ہے جیسے ماں نبی نے کیا اسے بہتر کوئی وضو نہیں کر سکتا اس کے طریقے پر وضو کرنا یہی اس باب الوضو ہے یہی سب سے بہترین وضو ہے لہذا پانی سرد ہے ٹھنڈا ہے پانی انسان کو فجر میں وضو کرنا ہے انسان وضو کر لیتا ہے برداشت کرتا ہے تو برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ اقبانی اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے وہ نقل الاقدام الجماعت اور جماعت کے لیے مسجد کی طرف پیدل چل کر کے آنا یہ بھی کیا ہے گناہوں کا کفارہ جتنے قدم آپ چلیں اتنا زیادہ اللہ البانی آپ کو عزم دے گا تو اس طریقے سے گناہوں کا فارہ وہ مشہور تو بڑی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اس باب الودی پھر مکارے مکارے میں یعنی نہ چاہتے یہ بھی اچھے طریقے سے دور کرنا تو مکارے کے اندر بھی چیز آتی ہے کہ انسان سب سردی ہے اور پانی ٹھنڈا ہے اور انسان کی طبیعت نہیں چاہتی ہے لیکن اس کے باوجود انسان کچھ وضو کرتا ہے غسل کر لیتا ہے تو اسی صورت میں اللہ اربان اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے اور یہ گناہوں کا فارا ہوتا ہے تو سب سردی ہو یا اس طریقے سے انسان کا دل نہیں چاہتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی انسان وضو کرتا ہے تو اسی صورت میں اللہ اربان اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جاڑے کا جب موسم آتا ہے تو کچھ لوگ ہمارے بھائی لوگ کچھ چیزوں میں سستی کرتے ہیں جیسے پانی پہنچانے میں انسان سستی کرتا ہے سردی ہے پانی پہنچانے میں انسان جسم کے جو اعضا ہیں ان اعضا کو دھلنے میں انسان سستی کرنے لگتا ہے زیادہ سردی لگ رہی ہے جلدی انسان وضو کیا پانی اس کا نہیں پہنچا یہ بھی غلط ہے اگر تھوڑا بھی آپ کا جسم کا وہ حصہ جس کا دھلنا وضو کے اندر ضروری ہے اگر نہیں پانی پہنچے گا تو انسان کا وضو ہی نہیں ہوگا اور جب وضو نہیں ہوگا تو انسان کی نماز نہیں ہوگی وضو نماز کے لیے شرط ہے وضو نماز کے لیے شرط ہے لہذا صحیح طریقے سے انسان کو وضو کرنا یہ نہیں کہ پانی ٹھنڈا موسم آ گیا تو جیسے چاہ کر لیا اور پانی نہیں پہنچا کوہنی تک یا مان لیجیے پیڑی تک تو ایسی صورت میں اس کا وضو نہیں ہوگا اور جب وضو نہیں ہوگا تو انسان کی نماز نہیں ہوگی کچھ لوگ اپنی آستینوں کو موڑنے کے اندر بھی سستی کرتے ہیں سردی زیادہ ہے اور آستین پوری مکمل اوپر چڑھانے کے بجائے تھوڑا کم اوڑھ لیتے ہیں تو جو کوہنی ہے انسان کی یہ وہ انسان نہیں دھل پاتا وہاں کپڑا رہتا ہے اگر کوہنی انسان کی نہیں دھلی جائے گی تو انسان کا وضو نہیں ہوگا اللہ رب العالمین نے کوہنیوں تک ہمیں وضو کرنے کا حکم دیا ہے لہذا آپ برے آستین کو اوپر تک انسان چڑھائے یعنی قیدہ چڑھایا کوہنی نظر نہیں آ رہی ہے انسان نے کر لیا وضو اور آ کر کے نماز پڑھ لیا اس سے انسان کا وضو نہیں ہوگا ایسے ہی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں سخت سردی رہتی ہے اپنے چہرے کو اپنے منہ کو کپڑے سے لپیٹ کر کے آ کر کے نماز پڑھتی ہے یہ بھی غلط ہے ہمارے بھی نے اسے سے منع فرمایا حتیٰ کہ عورت اگر گھر کے اندر نماز پڑھتی ہے تو عورت کا چہرہ بھی کھلا ہونا چاہیے گھر کے اندر لیکن اگر باہر آتی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر تو چہرہ بند کر کے نماز پڑھے گی نقاب پہن کر کے پڑھے گی لیکن اگر وہ گھر کے اندر ہے عورت محرم کے سامنے بیٹا اور بھائی بہن اس کے ہے باپ شوہر ہیں تو عورت کو چہرہ کھول کر کے گھر کے اندر نماز پڑھنا ضروری ہے چہرہ نہیں بند کر سکتی ہے تو یہ بہانہ نہیں ہے کہ انسان سردی ہے تو اپنے چہرے کو پورا ڈھاک دے صرف آنکھ نظر آئے اور کہ نماز پڑھ لے ہمارے آدمی نے اس سے منع فرمایا کپڑے کو چہرے پر لپیٹ کر کے نماز پڑھنے سے ہمارے آدمی نے منع فرمایا تو کچھ لوگ سردی کا بہانہ بنا کر کے اس طرح کے کرتے ہیں کچھ لوگ اس کے برعکس ہوتے ہیں کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں اس کے برعکس ہوتے ہیں ان کے پاس نعمتیں موجود ہیں پانی ٹھنڈا ہے گرم کرنا چاہتے ہیں لیکن کہتے نہیں گرم پانی کر لیں گے ہمارے اندر ثواب کے اندر کمی ہو جائے گی ایسا نہیں ہے یہ دینداری تقوا نہیں ہے کہ آپ اگر ٹھنڈا پانی گرم پانی استعمال کر لیں گے تو آپ کے وضو کے اندر ثواب کے اندر یا عجر کے اندر کمی آ جائے گی ایسا نہیں ہے انسان پانی کو گرم کر سکتا ہے پانی گرم کر کے انسان وضو کر سکتا ہے پانی گرم کر کے انسان غسل کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں انسان کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی پانی زیادہ ٹھنڈا رہے گا تو زیادہ ہم کو اجر ملے گا ایسا نہیں ہے اگر آپ کے پاس سہولتیں موجود ہیں آپ پانی گرم کر کے آپ وضو کرتے ہیں وضو کرتے الحمد للہ اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس طریقے سے کچھ لوگ وضو کرنے کے بعد تولیہ وغیرہ استعمال کرنے کو حرض سمجھتے ہیں ہمانوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باقاعدہ رومال ہوتا تھا آپ وضو کرنے کے بعد اپنے آستینوں کو پوچھ لیا کرتے تھے چہرے اور ہاتھ کو پوچھ لیا کرتے تھے تو ایسا نہیں کہ اگر آپ وضو کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کو پوچھ لیں گے رومال میں یا ٹیشو پیپر میں تو آپ کے اجر کے اندر کچھ کٹوتی ہو جائے گی یا کوئی حرض کی بات ایسا نہیں ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اسلام کے اندر اتنی زیادہ جو ہے سختی نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو استعمال کیا کرتے تھے جاڑے کے موسم میں میرے بھائیوں ایک مسئلہ ہے کہ انسان اگر پانی ٹھنڈا ہے اور پانی ٹھنڈا استعمال کرنے میں کہ انسان کی جان کو خطرہ ہے یا انسان کی بیماری بڑھ سکتی ہے تو ایسی صورت میں انسان تیمون کرتا ہے اور اگر پانی انسان کے پاس صحیح نہیں ہے انسان سفر میں ہے ایسی جگہ پر جہاں انسان کے پاس پانی نہیں ہے یا پانی تو ہے لیکن بہت معمولی پانی ہے اس کے پینے کے لیے ہے اگر وہ دور کر لے گا اس کے لیے بعد میں پانی ملنا ناممکن یا مشکل ہو جائے گا تو شریعت اتنی آسانی رکھی کہ انسان تیمون کر لے اور اس طریقے سے نماز پڑھ لے پڑھا لے اور اس کے نماز کے اجر میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے یہ بھی اللہ ابلام نے اس کو قرار دیا اللہ البلام نے قرآن کریم کے اندر باقاعدہ وضو کی آیت نادر فرمائی تیم کی آیت نادر فرمائی اور اس کے اندر اللہ نے تیم کو بیان کیا جو آیت کریم میں نے پڑھی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ اب نے تیمم کا ذکر کیا اللہ فرماتا ان تو جن بن فتح ہر اگر تم ناپاک ہو جاؤ بڑی ناپاکی تو غسل کر لیا کرو وہ کن تم مر اگر تم بیمار ہو گئے او اعلیٰ سفر یا تم سفر پر ہو او جا حد المن میں لگائی یا تمہیں سے کوئی پیشاب پائخانہ کر کے آیا قدا حاجت کر کے آیا فلم تجدما اور تمہیں پانی نہ ملے فتح ممو سعید اور کو یوا پاک مٹی سے تیمون کر لیا کرو پاک مٹی سے پانی نہ ہو تو انسان تیمون کر لے سفر میں ہے بیمار انسان اور پانی موجود ہے مان لیجئے لیکن بیماری کی وجہ سے پانی استعمال کرنا اس کی زندگی کے لیے خطرہ ہے موت ہو آ سکتی ہے تو انسان تیمم کر کے نماز پڑھ لے اگرچہ اس کو غسل کرنے کی ضرورت ہو تو بھی کیونکہ تیمم غسل اور پانی وضو دونوں کا قائم مقام ہے دونوں کا قائم مقام ہے انسان کو غسل کرنا ہے سفر میں ہے اور پانی ٹھنڈا ہے اگر غسل کرے گا انسان کی موت ہو جائے گی تو انسان تیمم کر لے نماز پڑھ لے نماز نہیں چھوڑ سکتا انسان تیمم کر لے وہ کیونکہ تیمم غسل اور وضو دونوں کا قائم مقام ہے اللہ رب غسل اور وضو کے بعد اس کو بیان کیا اس کو تیمم کو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تیمم دونوں کا قائم مقام ہے اور دونوں میں انسان تیمم کر سکتا ہے تو پانی اگر انسان کے پاس موجود ہے لیکن اس کے استعمال سے اس کی جان کو خطرہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پاس پانی نہیں ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں تھے تو ایک آدمی کے سر میں چوٹ آئی اور اس کو غسل کی ضرورت تھی احترام ہو گیا اس کو رائٹ فال ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ تم کو غسل کرنا پڑے گا اس نے غسل کیا اس شخص کی موت ہو گئی اس شخص کی موت ہو گئی تو نبی کے پاس آئے تو نبی سے انہوں نے بیان کیا تو ہمارے نبی نے کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ برباد کرے تم نے ایک مومن کو قتل کر دیا ان نماز شفا کا یہ سوال اگر تمہیں نہیں معلوم تھا سوال کر لیتے پوچھ لیتے علماء سے بتا دیتے وہ کہ اگر اس طرح کا مسئلہ ہو تو انسان تیمون کر سکتا ہے تو حصول کا بھی قائم مقام ہے تیمون ایسے ہی امر بناس رضی اللہ تعالیٰ بڑے مشہور صاحب ہیں امر بناس جو فاتح مصر مصر کو جنہوں نے فتح کیا غزل ذات الصلاثر میں یہ کمانڈر تھے کون امر بناس رضی اللہ تعالیٰ سخت سردی میں جنگ لڑی گئی تھی سخت سردی میں اور ان کو خود احترام ہو گیا جن کو امر بناس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کمانڈر تھے امیر تھے یہ اور امیر نماز پڑھاتا ہے جب فجر کی نماز کا وقت آیا انہوں نے غسل کر نہیں کیا کیونکہ پانی بہت سرد تھا پانی بہت ٹھنڈا تھا انہوں نے کیا کیا تیمم کر لیا تیمم کر کے لوگوں کو نماز پڑھائی امر بناس رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے پاس آئے غزوے سے واپس ہو کر کے نبی سے فرمان لگے کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا میں نے تیمم کیا اور لوگوں کو نماز پڑھا دی تمہارے نبی نے کہا کہ بغیر غسل کیے ہوئے کہا کہ ہاں بغیر غسل کیے ہوئے میں نے تحمو کیا اور میں نماز پڑھا دی اور اس شاید کو انہوں نے پیش کیا اللہ تعالیٰ فرماتا والا تخت لو اور خوش ان حکام ابھی الر رحیمہ اے لوگوں اپنے آپ کو قتل نہ کرو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بڑا مہربان دل ہے پانی کا استعمال کرنا میری جان کا خطرہ تھا سخت سردی تھی اگر میں پانی استعمال کرتا جان جا سکتی تھی اس لیے پرانے کریم کی سائز سے میں نے کیا کیا اس لال کیا کہ اپنی جان بچانے کے لیے ہم تہمک کر لیں اور ہمیں نماز پڑھا دی ابو داود کے حدیث یہ ہے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے ہنس پڑے آپ انہوں نے پسند اور آپ نے کچھ نہیں کہا کیا مطلب اس کا ہوا ان کا عمل درست تھا اگر یہ عمل غلط ہوتا تو آپ ان کو منع کر دیتے کہ آئندہ ایسا مت کرنا اس لیے آپ مسکرا دیے ہنس پڑے آپ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اگر کچھ کی ضرورت ہے پانی سخت سرد ہے موسم سرد ہے ٹھنڈا ہے آپ پانی گرم نہیں کر سکتے نماز تو پڑھنا ضروری ہے وقت پہ اب آپ کو نماز پڑھنا کیا کریں گے آپ تعمیر کر لیجئے آپ کی نماز مکمل ہے اور آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ اللہ العامن کی طرف سے فضل ہے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پانی نہ ملے تم تعمیر کر لو کم سہو کی وجوہ ہی کم وہ عیدی کم ہو اور اس مٹی سے اپنے چہرے پر مل لیا کرو مسے کر لو اپنے ہاتھوں کو اپنے ہتھیلیوں کو کیا کرو مل لیا کرو مسے کر لیا کرو ماید اللہ علیہ علیہ خارج اللہ رب العامین تمہارے اوپر تنگی نہیں کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ تمہیں سختی میں نہیں ڈالنا چاہتا ہمارا دین اسلام الحمدللہ بہت آسان دین ہے اس کے اندر سختیاں نہیں ہیں اس کے اندر انسان کے لیے آسانیاں رکھی گئی انسان کی جان کا خیال رکھا گیا ہے اور اس طریقے سے انسان کو سختی میں جانے سے بتایا بچایا گیا پہلے کی شریعتوں میں سختیاں ہوا کرتی تھیں پہلے کی شریعتوں میں سختیاں ہوا کرتی تھیں تیمم نہیں کر سکتے تھے تیمم اس نبی کی یا اس امت کی خصوصیات میں سے ہے پہلے کی امتوں میں تیمم نہیں تھا پہلے کی امت کے لوگ باہر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے میدان میں صحرا میں نماز کا وقت ہوتا تو ان کو مسجد ہی میں آنا ہے باہر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے اللہ رب اللہ نے اس امت کو بہت سارے اعزازات سے نوازا بہت ساری خصوصیات سے نوازا انہیں خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ پوری زمین ہمارے لیے مسجد ہے اور پوری زمین ہمارے لیے پاک ہے جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے انسان تیمن کر لے اور نماز پڑھ لے گا پانی اس کے پاس نہیں ہے اللہ کے سنماتا ان نماز جو کہ مجھے چند چیزیں دی گئیں جو مجھ سے پہلے اور دبیوں کو نہیں دی گئی انہیں میں صاحب نے فرمایا وہ جو اہل علی اللہ مسجد دو وہ تو ہو رہا میرے زمین کو مسجد بنا دیا گیا اور پاک بنا دیا گیا پوری مٹی پاک ہے پوری زمین پاک ہے پوری زمین مسجد ہے جہاں نماز کا وقت ہو جائے انسان جا کر کے وہاں نماز پڑھ لے نماز کا وقت ہو گیا تو یہ امت کی خصوصیت میں سے ہے پہلے امتوں کو یہ آسانی حاصل نہیں تھی انہیں وضو ہی کرنا ہے غسل ہی کرنا ہے مسجد ہی کے اندر نماز پڑھنا ہے حتیٰ کہ اگر ان کے کپڑوں کے اندر گندگی لگ جاتی کپڑے کو دھلتے نہیں کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا اتنی سختی تھی ان کی کیونکہ وہ سخت قسم کے لوگ تھے سختی چاہتے تھے اللہ تعالیٰ سختی نہیں چاہتا اللہ بہربان الحمدل ہمارے ساتھ نرمی چاہتا ہے اس لیے اللہ نے تمام آسانیاں اس امت کے ساتھ رکھی ہیں تو اللہ ماتا کہ اللہ تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا اللہ تعالیٰ تمہیں پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا ولا کی تو ہے اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے لہٰذا تیمون بھی پاکی ہے تیمون سے انسان پاک ہو جاتا ہے جسے انسان غسل سے اور وضو سے پاک ہوتا ہے اسے انسان تیمون سے پاک ہو جاتا ہے اور جیسے انسان اردو سے نماز پڑھتا ہے جتنا اجر ملتا ہے ایسے انسان تیمم کر کے نماز پڑھتا ہے اتنا ہی انسان کو اجر ملتا ہے تیمم کر لینے کی وجہ سے انسان کے اجر کے اندر کوئی کمی اور کوئی کٹوتی نہیں ہوتی ہے بولے اتما نعمت ہو علیکم اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کے اوپر پوری کرنا چاہتے اللہ کی نعمت ہے اکمت کے لیے اللہ کا فضل اس کا احسان ہے امت کے لیے کہ اللہ رب نے تیمم کو ہمارے مشروع قرار دیا اللہ اللہ تم تشکرون تاکہ تم کیا کرو اللہ ابانی کا شکر ادا کرو اللہ کی عبادت کرو اللہ کی بندگی کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو وہی رب ہے جس نے تمہیں اتنا آسان دن دیا اتنا آسان شریعت تمہیں عطا فرمائی لہٰذا اللہ البامن کا شکر ادا کرو اور اللہ البامن کا سب سے بڑا شکر یہ ہے خالص اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے بعد میں کسی کو شریک نہ کرنا اور یہ سمجھنا کہ ساری نعمتیں اللہ البامن کی طرف سے ہیں لہٰذا صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور اس کی اس کی عبادت کرنا اور اللہ البراہن کے بعد میں کسی کو شریک نہ کرنا یہ اللہ ابراہمین کا سب سے بڑا شکر ہے کیونکہ اگر یہی شکر نہیں ہے اور دیگر شکر انسان کے پاس موجود ہے تو دیگر شکر کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر دیگر صحت کا شکر ادا کرتا ہے انسان اللہ کی بندگی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کے بعد میں دوسروں کو شریک کرتا ہے تو اس کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ سب سے بڑا شکر یہی ہے کہ انسان خالص اللہ اربانی کی بات کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرے اللہ کے برابر کسی کو نہ سمجھے اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے کسی کو واسطہ نہ لے کسی کو بیچ میں ذریعہ نہ بنائے اللہ تعالیٰ کو پکارے کیونکہ اللہ ابراہمی انسان کو دینے والا ہے وہی سب کی ضرورتوں سے آگاہ اور واقف ہے لہٰذا بھی انسان اللہ اربانی کو پکارے تو معلوم یہ ہوا میرے بھائیوں کہ جو تیمم ہے یہ اس امت کے لیے آسانیوں میں سے ہے اور صفت کی خصوصیات میں سے ہے اور جو تیمم میں شروع ہوا پہلے اسلام کے اندر تیمم نہیں تھا غزبے مریشی کے اندر بری مستری کے قصبہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کے اندر ہمارے بھی کے ساتھ تشریف لے گئی تھی اور انہوں نے اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہار لے لیا تھا مجھے ہار دے دو میں ہار پہن کر کے جاؤں گی اور جب واپس ہونے لگے تو ہار گم ہو گیا تو ہمارے نبی نے چند لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو ہار کہاں ہے جب وہ ہار لے کر کے آئے تو پھر ان کے پاس پانی نہیں تھا نماز کا وقت ہو گیا اب یہ ہوا کہ کیا کیا جائے تو اللہ رب العالمین صاحب کو نازل فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے اور اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے کہنے لگے کہ تمہاری وجہ سے لوگوں کی تاخیر ہو گئی نبی کو تاخیر ہو گئی نماز کا وقت ہو گیا ہمارے پاس پانی نہیں ہے اب وہاں جائیں گے ہم جہاں پہنچنا تھا جہاں پانی آگے تھا تو اب وہاں پہنچنے میں نماز کے وقت نکل جائے گا تمہاری وجہ سے سب کچھ ہوا ہاتھ تمہارا گم ہوا ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا اب وہ رضی اللہ عالم اپنی بیٹی کو کہنے لگے اللہ رب العالمین نے عشایت کریمہ کو نازل فرمایا ہنستے وسید حضیر فرماتے ہیں کہ یہ جو چیز تھی انہوں نے حضرت عائشہ جا کر کہا جدا کہ اللہ خیرن اے عائشہ اللہ ہر العالمین تمہیں بہترین بدلا تھا فرمائے اللہ ہر العالمین تمہیں بہترین بدلا تھا فرمائے اللہ الا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا کہ کوئی بھی معاملہ اگر ایسا ہے تمہارے ساتھ جسے تم ناپسند کرتے ہو تو اللہ رب العالمین اس نے تمہارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے خیر بنا دیا جا کر کے ان کا شکریہ ادا کرنے لگے کہ ہار گم ہو گیا ہار کی تلاش کرنے کے لیے لوگ گئے تاخیر ہو گئی نماز کا وقت نکلنے لگا اب کیا کریں نماز کو پڑھنا ہی پڑھنا پانی لوگوں کے پاس نہیں ہے پانی کی تلاش میں جائیں گے نماز کا وقت نکل جائے گا اب کیا کریں اللہ رب العالمین نے شاید فرمایا تیم کر لیا کرو تو ہار کا گم ہو جانا خیر ہو گیا اس لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی چیز ناگوار سمجھتا ہے اسی کے اندر اس کے لیے خیر ہوتی ہے اسی کے اندر اس کے لیے بھلائی انسان نہیں سمجھتا ہے انسان نہیں سمجھتا انسان بے بس اور پریشان ہو جاتا ہے انسان بے صبرا ہو جاتا ہے چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے حالانکہ اسی کے اندر انسان کے لیے خیر اٹھائی ہوتی ہے میں شاید اسے سے پہلے بھی ایک واقعہ بیان کیا اور اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں زندگی میں زندگی میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ انسان کسی چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے لیکن وہی چیز انسان کے لیے غلط ہو جاتی ہے یا انسان کسی چیز کو اپنے لیے بہتر نہیں سمجھتا ہے لیکن وہی چیز انسان کے لیے بہتر ہو جاتی ہے بہت سال پہلے ایک واقعہ ہے اور یہ واقعات اخبارات کے اندر آیا ٹی وی کے اندر آیا سب نے سنا اور دیکھا اس واقعے کو کہ ایک فیملی سعودی عرب کے اندر رہتی تھی اور وہ گئی ہندوستان اور جب بہت سال پہلے کی بات ہے دلی سے جب وہ آنا اس کے آنے کا ٹائم ہوا تو اس کی بیوی تھوڑا میک اپ کرنے لگی جانتے ہیں عورتیں کہ جو ہے زینت کرنے والی ہیں مرد بچا تو پہن لیتا ہے خلاص سب کچھ ہو گیا اس کا لیکن عورتیں تو بہت زیادہ زیب و زینت کرتی ہیں بنتی ہیں سنورتی ہیں ٹائم لگ جاتا ہے مرد بیچارہ کماتا مسکین ہے اس کے پاس صرف ایک ہی توپ رہتا خلاص شادی ہو بیاہ ہو پارٹی ہو ہی ایک عورت کی ہر ایک کپڑا ایک ہی پارٹی میں پہنے کی دوسری میں نہیں پہن سکتی ہے ایک نہیں ہے جیسا کپڑا اسی رنگ کی جوتی چاہیے اسی رنگ کا جو ہے ہار چاہیے اسی رنگ کا جو ہے سب کچھ چاہیے یہ عورتوں کے لیے تو عورت کی فطرت کے دے ساری چیز موجود ہے بیچارہ شوہر دن بھر ہمیشہ کماتا ہے اور اپنے جسم پر دھیان نہیں دیتا لیکن عورت کا خیال رکھتا ہے بہرحال عورت جب وہ جینت کرنے لگی بننے لگی سنورنے لگی شوہر ناراض ہو رہا کہ ٹائم ہو گیا ٹائم ہو گیا جلدی کرو جلدی کرو ورنہ جہاز چھوٹ جائے گا جہاز چھوٹ جائے گا کیسے کر کے وہ لوگ نکلے جب وہ لوگ کاؤنٹر پہ پہنچے تو کاؤنٹر بند ہو گیا یہ ہوا کہ جہاز بس کلوز ہو گیا اب تم نہیں جا سکتے اب شوہر آپے سے باہر ہو گیا نوکری اچھی خاصی نوکری لگی ہوئی ہے فیملی کے ساتھ رہتا یہاں پر بچوں کے ساتھ رہتا اب کیا ہوگا ہمارا تمہاری وجہ سے فلائٹ ٹوٹ گئی تم منہوس ہو تم فلاں ہو فلاں ڈانٹنا شروع کر دیا اس کو وہی ایئرپورٹ کے اندر پانچ دس منٹ گزرنے کے بعد فلائٹ اڑی اور اس وقت آذر بائیجان کی کوئی فلائٹ تھی دلی سے اڑنے کے پانچ دس منٹ کے بعد دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو گیا اور جہاز کے اندر جتنے بھی لوگ موجود تھے سب کے ہو گئے کوئی نہیں بچاتا جہاز کے کوئی بھی نہیں بچاتا کئی سال پہلے ایک واقعہ بعد میں وہی شوہر اپنی بیوی کی تعریف کرنے لگا تمہاری وجہ سے ہماری جان بچ گئی اگر تم بھی جلدی نکلتی ہم بھی فلائٹ میں ہوتے تو آج دنیا کے اندر ہم نہیں ہوتے شروع میں بیوی کو کوسا بیوی کو ڈانٹا بیوی کو بڑا بھلا کہا بڑا برا اور بھلا کہا اس نے ڈانٹا لیکن وہی بیوی کو بعد میں تعریف کرنے لگا کہ تم نے لیٹ کیا تمہاری وجہ سے اللہ ربانی نے لکھا تھا ہمارے لیے اور اس طریقے سے ہماری جان بچ گئی انسان جان پیاری جان رہے گی تبھی انسان کچھ کر سکتا ہے تو میرے بھائی ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی انسان کسی چیز کو ناگوار سمجھتا ہے کہ چیز ہمارے لیے بہتر ہے لیکن اللہ البرامن اسی کے اندر خیر رکھتا ہے اللہ البرامین کی طرف اگر اپنے معاملے کو ہم سپرد کر دیں میرے بھائی کبھی انسان کو تنگی نہیں ہوگی کبھی انسان کو اوفت نہیں ہوگی انسان ہمیشہ خوش رہے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی تمام معاملات کو جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ ہی سب کو سمجھنے والا ہے اللہ رب العالمین حکیم ہے اللہ خبیر ہے اللہ جاننے والا سب کچھ ہم کچھ نہیں جانتے آسان تک روشین ہونا خیر الرق ہو سکتا ہے جن کسی چیز کو تم برا سمجھتے ہو اسی کے اللہ دربان تمہارے لیے رکھا رکھے اور کسی چیز کا تم پسند کرتے ہو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے تمہارے لیے شر رکھا ہو تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ جاننے والا اللہ اکرم معاملے کو سب کر دے انسان خوشحال رہتا ہے انسان اطمینان میں رہتا ہے کسی طرح کی اس کو کوئی کوفت نہیں ہوتی کوئی جو ہے اس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی الحمد للہ ہمیشہ خوش رہتا ہوں اللہ کی دیے یہ چیز پر خوش ہے کہ اللہ جیسا چاہے ہمیں حرال میں جیسا چاہے ویسا رکھے انسان کے اندر اگر یہ چیز آ جائے یہ قناط انسان کے اندر آ جائے چیز آ جائے میرے بھائی انسان ہمیشہ خوشحال رہے گا انسان ہمیشہ جو ہے کبھی اس کو کسی طرح کی کوئی کیا نام ہے خوف یا اس کو تکلیف یا اس طریقے سے کوئی چیز اس کو حاصل نہیں ہوگی معاملہ اللہ ہر معاملے کی سپرد کر دیں گے تو ہوتا ہے ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اس موقع پر اللہ رب الامی نے اس آیت کریمہ کو نادر فرمایا میرے بھائی تیمم کیسے کریں گے تیمم کا طریقہ بہت آسان ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے بخاری مسلم کی حدیث کہ تمہارے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر مارتے اور اس کے اندر پھونکتے اور پھر اس کے ذریعے سے اپنے چہرے پر مسئلہ کرتے اور اپنے دونوں ہتھیلیوں پر مسئلہ کر لیتے یہ تیمم کا طریقہ اللہ نے کیا فرمایا ہم صاحب وجوہ حکم اپنے چہرے پر مسئلہ کر لو اور اپنے دونوں کلائیوں پر مسئلہ کر لو یہ امان میرے نے فرمایا کلائی ہتھیلی پر انسان مسئلہ کرتا ہے اور ایک حدیث کے اندر آتا احمد ابن خدیمہ کی حدیث ہے ابوداؤت مزی کی کہ تیم مضربۃ الوج مظہربۃفین کی تیمم کیا ہے ایک بار مارنا ہے چہرے کے لیے اور دونوں ہتھیلیوں کے لیے یعنی ایک بار انسان مارے گا اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اندرونی حصے کو زمین پر ایک بار ماریے مارنے کے بعد اگر اس کے اندر مٹی ہے دھول لگی ہے آپ اس کے اندر پھونک دیجئے اس کے بعد چہرے پر مسئلہ کر لیجئے اور اس کے بعد اپنے دونوں ہتھیلیوں پر مسئلہ کر لیجیے کف جب انسان چوری کرتا ہے جہاں اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں اتنے ہی انسان کو مسئلہ کرنا ہے یہ کوہنی تک نہیں دھلنا ہے مسئلہ کرنا ہے یا گردن وغیرہ پر نہیں کرنا ہے یا اور کہیں پاؤں وغیرہ پر نہیں کرنا ہے اللہ ابراہم نے پاکی کے طریقہ بتایا کیسے کہ ایک بار زمین پر ماری ضربہ ایک بار مارنے کے بعد اگر مٹی دھول ہے پھونک دیجیے اس کے اندر اور اس کے بعد چہرے پر مسئلہ کر لیجئے اور اپنے دونوں کلائیوں پر یا ہتھیلیوں پر اس طریقے سے انسان مسئلہ کر لے اسی کو کہا جاتا ہے تیمم اللہ اللہ نے پاک ہونے کا ذریعہ اور سبب بنایا اس طریقے انسان تیمم کرتا ہے تو یہ تیمم اگرچہ اس کا ٹھنڈی سے کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے لیکن ٹھنڈی میں عام طور پر اس کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے مسئلے کو بیان کیا گیا ایک اور مسئلہ ہے موضوع پر مسئلہ کرنے کا ٹائم ہمارا زیادہ ہو گیا اس لیے آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ شاء موضوع پر مسئلہ کا طریقہ اور اس چیزیں ان اللہ ہم بتائیں گے کیونکہ موزے مسے مسئلہ کرنا یہ بھی ہماری ایک شناخت جو اہل بدعت ہیں جو اہل خرافات ہیں روافظ ہیں اور اس طریقے سے خوارج ہیں وہ لوگ موضوعوں پر مسے نہیں کرتے وہ لوگ اپنے پاؤں کو پر مسے کرتے ہیں پاؤں دھلتے نہیں یہ بہت بڑی پہچان ہماری ان کی اس لیے علماء نے اس مسئلے کو عقیدے کے اندر بیان کیا ہے کیونکہ ہمارے ان کے درمیان بہت بڑی پہچان ہے کہ وہ لوگ موتوں پر بسے نہیں کرتے وہ لوگ اپنے پاؤں پر بسے کرتے ہیں پاؤں کو دھلتے نہیں لہٰذا آئندہ جمعہ انشاءاللہ اس مسئلے کو اگر زندگی باقی رہی تو بیان کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ البامین ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی سمت پر قائم رکھے اور اللہ البرامین ہمیں ان موسموں سے فائدہ اٹھانے اور ان کو اللہ کی بات میں استعمال کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق جامع بارک اللہ علیہ الماء الدیم ونافا و کو ویا کم بلایات ذکر حکیم ان جواب الکریم الکمر الرحیم